حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک میت کو دفن کیا جب ہم فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے ہم بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے جب آپ اپنے دروازے کے سامنے آئے تو رک گئے ہم نے دیکھا کہ خاتون آ رہی ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے اسے پہچان لیا تھا جب وہ جانے لگی تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم اپنے گھر سے کیوں نکلی ہو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں ان گھر والوں کے پاس آئی تھی اور میں نے ان کی میت کے لیے دعا اور اس کے متعلق تعزیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو شاید ان کے ساتھ قدا یعنی مقابر کی طرف بھی گئی ہو انہوں نے کہا اللہ کے بنا جبکہ میں نے آپ کو اس بارے میں فرماتے سنا ہے جو آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ان کے ساتھ کدا جاتی تو آپ نے بڑی سخت بات ذکر فرمائی مفضل کہتے ہیں کہ میں نے ربیہ سے کدا کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ قبریں ہیں سننے ابودا داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیئیس